الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أتيت ولا معتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة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 فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے رکو رکھو لو امن کہ جب وہ کہیں ہم ایمان لے آئے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی ان کو جانچار پرکھا نہیں جائے گا ولقد فتن الذين من قبلهم ان سے پہلے جتنی قومیں آئیں جس کسی نے ایمان کا دعویٰ کیا ان کو ہم نے ازمایا فن اللہ الذين صدقوا اللہ ضرور ظاہر کر کے رہے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان کے دعوے میں سچ بولا ولیا رمن اور جھوٹوں کو بھی ضرور ظاہر کر کے چھوڑے گا ربش رحلی صدری ویسرلی امری وحد الرقتم السانی بہو کولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحذرون ہر قسم کی حمد و ثنا ہر طرح کی تاریخیں تمام بڑائیاں اور کبریائیاں اللہ رب العزت والجلال کے لیے ہیں وہ اکیلا ہی تمام حمد و صلاح تعریفوں بڑائیوں کی بریائیوں کا حقدار ہے و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین سیدنا و سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرانے پر حمد و سلام صلاح سلام کے بعد سیدہ حیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے اور نبوت آپ کی تکلیف آوری کے مقاصد کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے حوالے سے ان مقاصد کے آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا والی رب جی کا فصل اپنے رب کے لیے صبر کرو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان مقاصد کے حصول کے لیے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی اور اس راستے میں تکلیفیں آئیں گی مشکلیں آئیں گی مشقتیں آئیں گی اور مشقتوں کو صبر و استقامت سے برداشت کرنا ہوگا اور ساتھ ہی اس بات کی طرف نہیں اشارہ ہے بلکہ وضاحت اور سراہت ہے یہ جو آپ خبر کریں گے مسائل اور مشکلات برداشت کریں گے تکلیفیں جھیلیں گے یہ نہ سمجھنا کہ یہ ایسے ہی خاص خاصی مشکلات ہیں اور مسائل ہیں ولی ہر کا فصل یہ مشکلیں آپ یقین کر لیجیے کہ یہ اللہ رب العزت کے ہاں آپ کے کھاتے میں درج ہوگا یہ سبق تم اللہ کے لیے کرو گے یہ سبق اللہ رب العزت کے لیے کرو گے ایک طرف ہمارا والا تم کب تک صرف کسی اور کو احسان نہیں نکلانا کہ میں تمہیں دین دے رہا ہوں دین سمجھا رہا ہوں شریعت پڑھا رہا ہوں تمہیں چھوٹے سے کھڑے بنا رہا ہوں تمہیں جہنمیوں سے جنتی بنا رہا ہوں تمہیں غلط راستے ہٹا کے سیدھے راستے لگا رہا ہوں کسی پر احسان چلانے کی اجازت نہیں ہے اتنا بڑا کارنامہ اتنی بڑی نیکی اتنا بڑا کام اتنا بڑا کام کرنے پر کسی پر احسان چلانے کی اجازت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا کام جو ہے یہ ایسے ہی ہے نہیں فرمایا کہ جب تم کسی بڑے کام نہیں نکلاؤ گے اور اسلام میں صبر کرو گے تو سمجھ لیجیے کہ یہ تمہارا اللہ رب العزت کے ہاں سب کچھ درج ہو رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کر پاؤ گے انسانوں سے ایسے نہیں مانگو گے انسان تمہیں کچھ دے بھی نہیں سکتے لا سب تمہارے ہی اجرا سب انبیاء کا ایک ہی بات ہے سب انبیاء نے ایک ہی بات لا لا اجرا اجرا میں تم سے اپنی محنت کا محنت آنا نہیں مانگتا میں اپنی محنت کی مزدوری تم سے نہیں مانگتا تم سے تو میں صرف ایک چیز مانگتا ہوں تم سے تو میرا صرف ایک ہی سوال ہے کہ تم میرے کہنے پر میری محنت کے نتیجے میں میری دعوت کے نتیجے میں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لوں یہ تمہارا مجھ پر احسان ہوگا اور اپنے آپ پر بھی احسان ہوگا ایک ہی سوال ہے ایک ہی سوال ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے جھک جاؤ یا اللہ کے سامنے جھکا چھوڑ دو یہ ایک سوال ہے اس کے سوا دنیا کی کوئی شہر تم سے نہیں مانگتا باقی سب کچھ کہاں سے ملے گا آپ عالی لمبی کرپا اپنے پرو نگار کے لیے صبر کرو صبر کرو تو پن و نگار سے اجر پاؤ گے یہ اشارہ ہے کہ اس راستے میں مشقتیں آنے والی ہیں تکلیفیں آنے والی ہیں آپ جانتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی بار دلی علیہ سات اسلام تشریف لائے پہلی بار دلی علیہ سات اسلام کو دیکھا پر اس سے اللہ کی بڑی عظیم و قدر مخلوق ہے تو کسی نے کہا کہ اے اللہ دنیا بھی بڑی عجیب ہے جو پتھروں کے سامنے جھک رہا ہے جو اچھا سا خوبصورت سا پتھر دیکھا اس کے سامنے جھک گیا کسی نے تو خوبصورت درخت دیکھا بڑا تناور درخت دیکھا تو اس کے سامنے جھک گیا کسی نے دیکھا کہ سوج طرح چمک رہا ہے اتنی طاقت والا ہے اس کے سامنے جھک گیا کسی نے دیکھا کہ چاند کی روشنی بڑی ٹھنڈی میٹھی ہے بڑی خوبصورت ہے بڑا خوبصورت چاند ہے بہت بڑا ہے اس کے سامنے جھک گیا یہ لوگوں کی کم درسی ہے کم عقلی ہے کم علمی ہے چھوٹا حوصلہ ہونے کی دلیل ہے اے اللہ دنیا میں تیری مخلوق کے سامنے جڑ رہی ہے اگر یہ تجھے جاننا کہ تو کتنا بڑا ہے ہے تو سب کو پیدا کیا ہے اس دنیا میں کیا ہے پھر دنیا کو سمجھ آئے کہ کس کے سامنے جھکنا ہے مخلوق کے سامنے جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں نے مخلوق کا جلال دیکھا ہے مخلوق کی عظمت دیکھی ہے مخلوق کی بڑائی اور مخلوق کا حسن دیکھا ہے مخلوق کی طاقت دیکھی ہے یہ سمجھ نہیں رہی کہ اس مخلوق کو پیدا کرنے والا کتنا طاقتور ہوگا یہ حکم دینے والا کتنا حسین ہوگا یہ طاقتیں بچنے والا کتنا طاقتور ہوگا سورج اور چاند اور ستاروں کو یہ روشنی بخشنے والا خود کتنا نور کتنا عظیم نور ہوگا کتنا بڑا نور ہوگا اگر دنیا میں یہ سمجھ آ جائے یہی اصل معرفت ہے مخلوق کا دیکھ کے خارج تک رسائی مخلوق کو جان کر خالق تک رسائی مخلوق کی طاقت کو دیکھ کے یہ جاننا کہ جس نے مخلوق نے اپنی طاقتیں رکھی ہیں وہ کتنا طاقتور ہوگا یہ اصل علم ہے یہ مرحت الہی ہے لیکن یہ بہت کم خوش نصیبوں کو ملتی ہے یہ بہت کم خوش نصیبوں کو ملتی ہے لوگ عام طور پر سیڑھی میں ہی بیٹھ جاتے ہیں کہ سیڑھی کتنی خوبصورت ہے یہ اصل نہیں ہے کہ جس نے سیڑھی بنائی ہے اس کو کیا بنایا ہوگا جس کو چڑھنے کے لیے جہاں پہنچنے کے لیے اتنی خوبصورت سیڑھی بنا رکھی ہے اوپر سے کتنا بھی ایسا ہوگا کتنا بیوقوف ہے انسان جو خوبصورت سیڑھی کو دیکھ کر اچھی گرم لگی ہوئی ہے اس کو دیکھ کر نہیں بیٹھ جائے کہ بڑی اچھی لگا اس کو اتنی عقل نہیں ہے کہ اوپر کتنا کچھ ہوگا جہاں پہنچنے کے لیے سیڑھی لگائی گئی اللہ کے بندو دنیا کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس چیز کا بناتے ہیں بتاتے ہیں پورے زور سے بتاتے ہیں کہ جس دین کو سمجھانے کے لیے جس دین تک پہنچانے کے لیے جس نبی کی راہ دکھانے کے لیے امام بخاری احمد اللہ علیہ جیسی شخصیتیں دنیا کے اندر آئیں امام مسلم جیسی شخصیتیں آئیں چندری اور مسائی جیسی شخصیتیں آئی جس نبی کی تعلیم دینے کے لیے امام ابو حنیفہ احمد اللہ علیہ اور امام مالک احمد اللہ علیہ امام شاہی رحمت اللہ ہے امام احمد حمد رحمت اللہ رہنے ہے جن کا شعرا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اتنی بڑی بڑی شخصیتیں آئیں وہ نبی کیسا ہوگا وہ نبی کیسا ہوگا اس نبی کا کلام کیسا ہوگا اس نبی کی سیرت کیسی ہوگی اس نبی کا مقام کتنا بڑا ہوگا اس نبی کی تعلیم کتنی عظیم شان ہوگی اور جس عظیم کا راست ذات کا راستہ دکھانے کے لیے جس عظیم تر ذات کے سامنے جھکانے کے لیے جس عظیم تر ذات کی ماں سے دنیا کو بتانے کے لیے نو علیہ السلاط والسلام ابراہیم علیہ السلاط علیہط علیہ السلاط والسلام عیسیٰ والسلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیتیں تشریف لائیں وہ ذات کتنی عظیم ہوگی وہ ذات کتنی عظیم ہوگی ہے خوب جو راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں کسی نے نبیوں کا معبود بنا لیا کسی نے پتھروں کا معبود بنا لیا اور کسی نے آئمہ کا کوئی مصنوع بنا لیا یہ یاد ہی نہیں رہا کہ سب کے سب ایک ہی راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں اصل راستہ وہ ہے جس راستے کی رہنمائی کرنے کے لیے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں یہ لوگ بتانے کے لیے آئے ہیں راہ سمجھانے کے لیے آئے ہیں ایک راستہ میں لگانے کے لیے آئے ہیں اپنی طرف بلانے کے لیے نہیں آئے تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اور مل کر وہ راستہ اختیار کر رہے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے میں تمہیں اپنی طرف نہیں بلاتا میں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کس قدر کما کر ہے وہ لوگ جو راستے میں ہی بیٹھ جاتے ہیں اصل ذات اصل شخصیت اصل مقصود اصل ہدف اور اصل مقصد کی طرف جاتا ہی نہیں ہے تو سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلیل علیہ والسلام کو دیکھا اندازہ کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کتنے حوصلہ مند ہیں کتنے جری ہیں کتنے بہادر ہے اس کے باوجود حضرت تجویز علیہ السلاط والسلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھ کے ڈر گئے میں اور آپ دیکھیں تو کیا بنے میں اور آپ دیکھیں تو کیا بنے حضرت علیہ السلاط والسلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھا تو پورا سو کو ڈھانپا ہوا تھا علیہ والسلام نے جو سور اللہ کو بندہ ہوا گئے سلم گمراہ گئے دورے دورے آئے کپڑا لیا بیٹھ گئے ڈر گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دلایا امام الانبیاء نے فرمایا مجھے تو ڈر لگ رہا ہے لگتا ہے میرے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہے چاہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے پہلے تھا اس کو بھی جانتے تھے جو بعد میں ہونے والا تھا اس کو بھی جانتے تھے اتنے بڑے فرشتے کو اتنے بڑے رشتے کو خود آنکھوں کے ساتھ دیکھا کلی میرا نظیم کو سارے انبیاء کے پاس آنے والا فرشتہ زندگی بھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقبل کے اندر ساتھ نبھانے والا فرشتہ دیکھا تو اس کو پہچان نہیں سکے بلکہ ڈر گئے کوئی ہتھا لڑائی اور دیر خوفیات کا محبوب کہ نبی علیہ صاحب السلام کو یہ سمجھنا کہ عالم الغیب ہے سامنے زمین کو دیکھ کے پہچان نہیں سکے بلکہ ڈر گئے جا کے لیا کے اور مجھے تو کوئی جان کا سکتا ہے سبھی جاؤ اٹھا کے حوصلہ دلا کے حوصلہ دلا کے اٹھا کے بچہ بھی لوسوں کے پاس لے گئی بات لمبی ہے پہلے بھی کئی دفعہ آپ نے سنی ہوگی ہمارا سب مقصد یہ ہے کہ برکا بن نوسل نے کہا میں تنخیح کیا کے جب تم نبی بنو گے اور نبوت بچہ حیران کرو گے اور لوگ تیرے ساتھ دشمنی مول لیں گے کاش کے لوگ کے جوان ہوتا اور تیری مدد کرتا اور ساتھ ہی فرمایا جب تیری قوم تجھے یہاں سے نکال دے رام الانبیاء نے فرمایا اب مخریجی یا ہم کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے فرمایا ہاں صرف تجھے ہی نہیں جس کسی نے وہ کی شو کرنے والا ہے جس کسی نے وہ کا اعلان کیا جس کسی نے توحید کی دعوت دی نے سارا دور لگایا اس توحید کے نمبردار کو شہر سے نکال اس کو یہاں میں رہنے دو یہ کوئی نئی خبر نہیں ہے اور نبی نے کفرور رسور ہندرے جنت اردینا اور ہم دنوں ہمرتنخرے جنت والی سارے نے اپنے اپنے نبیوں سے کہا کہ یا تو تم ہمارا دین قبول کر لو واپس آ جاؤ ہمارے دین میں یا پھر ہمیں تمہیں اس بستی سے احتیاط سے نکال دیں جو بھی توحید کی بات کرتا ہے جنہیں کوشش کرتی ہے کہ ساتھ سے اس کو نکال دو اس کی بات نہ مان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری قوم بھی تجھے نکال دے گی جس نے بھی وہ بات کی کہ کرنے والا ہے اس کو اس کی قوم نے نکالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ گئی کہ میرے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے کتنے مثال کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں کتنی مشقتیں آنے والی ہیں کتنی محنت کرنی پڑے گی دعوت کے راستے میں کس قدر مشقتیں برداشت کرنا پڑے گی پھر وہی ہوا ایک دن آیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا لوگوں کو بتا دیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں میں اللہ کا رسول ہوں امام الانبیاء نے تمام اہل مکہ کو جمع کیا اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے احترام کرتے تھے کیوں نہ کرتے کہ چالیس برس کی زندگی گزاری کسی کو اجتماعی کا موقع نہیں دیا چالیس برس کی زندگی ایک موقع ایسا نہیں رہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وسلمائی کی گئی ہو کوئی آیا کا کسی کے سامنے آیا ہو کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا کبھی کوئی چوری نہیں کی کبھی کوئی حرام کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھی پیٹ والا تو حلال کی روزی سے حلال کی روزی کمانے میں جتنی بھی مشقت برداشت کرنی پڑی کی خود امام المیا نے بنایا بتایا کہ میں بھی لوگوں سے مزدوری لے کے اہل مکہ کی بکریاں چلایا کرتا تھا بھی اہل کا کی بکریاں مزدوری لے کے چرایا کرتا تھا یہ ہے میرے اور آپ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی کسی کو بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے اسی لیے اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کی زندگی کو نبوت سے پہلے کی زندگی کو بطور حجت اور دلیل پیش کیا قدر قدربی من قبل ہی فلاں یہ ایسا اعزاز ہے جس اعزاز میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی تو باقی کوئی نبی بھی شریک نہیں ہے کوئی نبی بھی امام الانبیاء کے ساتھ شریک نہیں ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن آپ کی خوبیاں آپ کی خصوصیات بہت ہیں سو سے زیادہ خوبیاں امام الانبیاء کی ایسی ہیں جو صرف امام الانبیاء میں ہیں باقی نبیوں میں بھی نہیں ہے باقی تو باقی کوئی نبی بھی امام الانبیاء کے ساتھ شریک نہیں ہے ایسی خوبیاں امام الانبیاء کے سو سے زیادہ ہیں جن میں کوئی نبی بھی شریک نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام وسلام خدا سلا بسا کوئی شریک نہیں ہے کہ آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی بطور حجت اور دلیل لوگوں کے سامنے پیش کی قبل و تو ہی عمر امن قبل کی افلا کا اور میں کیا ہے عرصہ میں نے تمہارے اندر گزارا ہے تمہیں میری زندگی کو دیکھ کے سمجھ نہیں آتی کہ میں جھوٹ بولنے والا نہیں میں گھر پلانی کرنے والا نہیں ہوں میں نے کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا امام الانبیاء نے سب کو جمع کیا جمع کر کے پوچھا کہ بتاؤ میرے متعلق تمہارا کیا خیال ہے میں کس طرح کا آدمی ہوں مجھے تم نے آج کا کیسا پایا ہے سچ بولنے والا ہوں کہ جھوٹ بولنے والا ہوں جانے دار ہوں کہ کچھ اور ہوں سب نے زبان جواب دیا ماں جرم نہ اللہ صاحب کا صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیرا ایک ہی تجربہ کیا ہے کہ تم ہمیشہ سچا ہی رہا ہے کبھی تم نے سچ کیا رہا کوئی بات نہیں میں اگر یہ بات ہے تم یہ اعتراف کرتے ہو مانتے ہو کہ میں سچ بولنے والا ہوں تو یہ بتاؤ کہ میں پہاڑی کے اوپر کھڑا ہوں میں سفا پہاڑی پر کھڑا ہوں تم نیچے ہو میں اوپر تمہیں صرف ایک طرف نظر آ رہی ہے مجھے دونوں طرف نظر آ رہی ہے پہاڑی کی دوسری طرف مجھے نظر آ رہی ہے دور دور تک اگر میں تم سے کہوں ایسی مثال دی جو اہل مکہ کو سمجھا سکے جو ان کا شبل تھا مار ڈال تھا اہل مکہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ دور پہاڑی کے طرف میں دیکھ رہا ہوں ایک لشکر مسلح ہو کر آ رہا ہے تم کو حملہ کرنے کے لیے تو کیا تم میری بات مانو گے کہ مانو گے سب نے نیت زبان کہا کہ تم سچے ہو سچ بولنے والے ہو اس لیے ضرور مان لیں گے فرمایا بالکل ایسے ہی ہے میں ان کی پہاڑی پر کھڑا ہوں میں نبوت کے مقام بلند پر کھڑا ہوں میں رسالت کے عظیم مقام پر کھڑا ہوں اس مقام پر کھڑے ہو کر مجھے جیسے دنیا نظر آ رہی ہے ویسے ہی پروردگار کی مہربانی سے آہت نظر آ رہی ہے جیسے مجھے تم نظر آ رہے ہو جیسے مجھے تم نظر آ رہے ہو اسی طریقے سے مجھے جنت دولت بھی نظر آ رہے ہیں اس لیے میں تمہیں سوچا دلاتا ہوں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو اور جنت کا حقدار بنا لو فن نجا نجا فن نجا نجا معاملہ بڑا سخت ہے آخر ہم بڑی شخص ہے اس لیے میں تمہیں توجہ دلاتا ہوں کہ بچ جاؤ بچ جاؤ اپنے آپ کو بچا لو اپنے آپ کو بچا لو اللہ اکبر اور تو اور سب سے پہلے سب سے پہلے وہ بولا جس میں سب سے زیادہ حمایت کرنی تھی سب کرنا کیا محمد علی حاضہ کرنا کہنا ابو رحب بولا اور تو جہاں کے ہو اے محمد نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا کیا تو نے ہمیں اس لیے دور کیا تھا لا اللہ کی تعلیم دینے کے لیے ایک معبود ہے اسے معبود نہیں ہے اس بات کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا اللہ اکبر محمد کی شان نے تو گستاخی نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی شان نے کوئی گستاخی نہ کرے صلی اللہ علیہ ویسے ماں اس کے ساتھ ہے امام الانبیاء کا نام لان سن کے لوگ اور شوق سے صلی اللہ علیہ وسلم نہ کریں یہ بھی چھوٹی سی گستاخی ہے اس گاقیز رکھنا چاہیے ذرا محبت اور پیار کے ساتھ امام الانبیاء کا نام آیا تو پوری محبت اور شوق کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرض ہے یہ فرض ہے وہ شخص کنجوس اور وکیل ہے امام الانبیاء کا نام لے کے صلی اللہ علیہ وسلم بے اور بول سے نکلنا چاہیے لوگ اور شوق سے نکلنا چاہیے ویسے ہی جیسے جیسے دعا کی جاتی ہے اللہ ہمارے مانو اولاد میں برکت ہے تو پورے دیش کے بے خاصہ حام انڈیا اس سے بھی زیادہ محبت اور شوق کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل امام الانبیاء کے ساتھ ہمیں محبت ہے اپنی اولاد اپنی مال اپنی جان سے زیادہ ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے تو بھول کر بھی امام الانبیاء کی گستاخی نہ کرے اس نے گستاخی کی آسمان سے آئتے اتر آئی تبت ابی لہب و تب ما اغنا عنہ ہوں ماں ما سب فیصلہ جی جی رہا ہر روم اس نے ایک جملہ کہا اللہ رب العزت کے اس کے جواب میں پوری سورت اتار دی اس کا جملہ جو بھی ادا کرتا ہے ساتھ روز بلا بھی کہتا ہے اللہ رب العزت کی یہ اتاری ہوئی یہ سورت نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے ساری دنیا کے اندر پڑھی جا رہی ہے قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی گسا ہوگا یہی انجام ہوتا ہے اللہ ہمیں امام الانبیاء کا ادب کرنے کی توفیق عطا صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا امتحان شروع ہو گیا سارے مخالف ہو گئے کب تک کو امین کہنے والے کب تک محبتیں کرنے والے چکین پڑھ کے سنانے والے سب کے سب دشمن بن گئے اور مصیبتوں کا طویل سلسلہ شروع ہو گیا اصل بات یہ ہے کہ دین آیا ہی امتحان کے لیے دین آیا ہی امتحان کے لیے ہے اور پھر اس دین کے اندر امتحان در امتحان ہیں بے شمار امتحان ہے یہی پاک میں میری ہے اس میں بھی بے شمار امتحان ہے بے شمار باتیں ہیں دیکھنے کے لیے جانچنے کے لیے کون مانتا ہے کون نہیں مانتا پورا دن لیے آیا ہے دیکھنے کے لیے کون مانتا ہے کون نہیں دیکھتے ہو دنیا کی حق ہے مرکب ہے ملی ہوئی دنیا کی حق ہے ملی ہوئی اور مرکب ہے اچھی بھی ہے بری بھی ہے کام کی بھی ہے روٹی بھی ہے اور جب بھی کوئی چیز جب بھی کوئی چیز انجام کو پہنچتی ہے نتیجے کو پہنچتی ہے تب اس کو چھانٹ دیا جاتا ہے کاٹ لیا جاتا ہے دیکھ لیا جاتا ہے کام کی نکال لی جاتی ہے بیکار دور کر دیا پودا ہوتا ہے تناور برکت بنتا ہے اور لکڑی کا بہت بڑا طار نظر آتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے بیچا جاتا ہے خریدا جاتا ہے نقل دیا جاتا ہے لیکن جب وہ استعمال تک پہنچتی ہے کوئی الماری بنانے کے لیے دروازہ بنانے کے لیے کہیں ناچ میں استعمال کرنے کے لیے کام کے چیل کر کاٹ کر اس میں صرف اصل کام کی چاہے وہ لی جاتی ہے باقی کوئی آج کا ایندھن کوئی پہنچنا ہے کوئی کہیں کوئی کہیں سب ایسا کام کی چیز نکالی جاتی ہے ہر ہے اسی طریقے سے ہے اس کی ہزار مثالیں تمہارے سامنے ہیں انسان غذا کھاتا ہے ملا جلا کے کھاتا ہے اس کے اندر غذائیت بھی ہے پیٹ بھرنے کے لیے بستی بھی ہے چالن بھی ہے چٹنی بھی ہے روٹی بھی ہے وجود اس میں سے غذائیت نکال لیتا ہے خون نکال لیتا ہے اصل کو جو چاہیے وہ نکال لیتا ہے دل کو جو چاہیے وہ نکال لیتا ہے جگر کو جو چاہیے وہ بھی نکال لیتا ہے اللہ رب العزت سے بڑا شان چکن لگایا ہوا ہے کام کی شاید رامت سے نکال لی جاتی ہے اور جو بیکار ہوتی ہے وہ گندگی اور سلح بن جاتی ہے وہ گندگی اور سلح بن جاتی ہے دیکھتے ہو کیا کھاتے ہو انجام کیا نکلتا ہے اسی رضا میں سے خون نکلتا ہے اسی رضا میں سے عقل کی رضا نکلتی ہے دل کی رضا نکلتی ہے اور اسی میں سے کوڑا کے گندگی نکلتی ہے اللہ العزت سے انجام کی ضرورت کرتی ہے اللہ کا فلٹریشن کا نظام کتنا زبردست ہے دیکھتے ہو زمین کے اندر کتنا گندے سے گندا پانی جاتا ہے کتنا بڑا سے بڑا پانی جاتا ہے لیکن جب نکالتے ہو تو کتنا شفاف ہوتا ہے بلکہ آپ دیکھتے ہو کہ آپ نے اپنے جو فلٹر لگائے ہوئے ہیں نلکوں کے اندر ٹویلوں کے اندر ان کی صفائی اس کے مقابلے میں کیا ہے حل بند پتل کسونے سے پانی نکالا ہوا ہے اور کیا جو اللہ رتر کسوں میں سے پانی نکالا ہوا ہے وہ کتنا شفاف ہوتا ہے اللہ رب العزت کا فیڈریشن کا نظام بندوں کے نظام سے بہت بالا ہے اسی طریقے سے میرے بھائی اور تمام دنیا مرکب ہے یہاں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں ان برو عورتوں کو جانچنے کے لیے ان کی صفائی کے لیے رب العزت یا آسمان سے دین اتارے دیکھنے کے لیے کون مانتا ہے کون نہیں مانتا جس نے دین کو مان لیا وہ صاف ہو گیا جس کو دین نے نہیں مانا وہ خود رہا ہے وہ گندگی ہے انسانوں میں اس کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم تیار کر رکھی ہے جب وقت آئے گا جب انجام کا وقت آئے گا نتیجے کا وقت آئے گا تو جنت کے لیے وہ نکالے جائیں گے جن میں زندگی کا نام نشان نہیں ہوگا اچھی طرح یاد کر لیجیے یہ بات اچھی طرح جن دماغ میں بٹھا لیجیے یہ بات کہ کائنات کی سب سے پاکیزہ سب سے ستھری سب سے صاف جگہ جنت ہے سب سے بہترین جگہ جنت ہے کوئی گندگی کوئی پلیز جنت میں نہیں جا سکتی اور کوئی گندا انسان کوئی پلیز انسان جنت میں داخل نہیں آ سکتا اور گنا سارے کے سارے صرف ہو یا بےدھا ہو اللہ کی لاسلمیاں ہو سب کی سب گندگیاں ہیں جس شخص کے اندر کوئی گندگی ہے وہ جنت میں نہیں جائے یا تو محنت کرے یہی اپنے آپ کو صاف کر کے وہاں چلیں اگر کوئی یہاں سے صاف کر کے اپنے آپ کو نہ لیا اللہ رب العزت جہنم کی آپ اس کو صاف کریں گے اللہ ہمیں بچائے جنت کے اندر کوئی گندی چائے نہیں جائے جنت میں کوئی گندی چائے نہیں جائے صاف ستھرا مال جائے اللہ رب العزت نے فلٹر لگایا ہوا ہے دین اللہ رب العزت کی طرف سے جانچنے کے لیے کسوٹی ہے معیار ہے ماننے والے صاف ستھرے ہیں جلدی صاف ہے دماغ بھی صاف ہے وجود بھی صاف ہے شروع یہاں سے ہوتا ہے بس یہ یہاں اچھا فصل ہے صاحب باہر بھی پاس کر لو اندر بھی پاس کر لو ظاہر بھی صاف کر لو باطن بھی صاف کر لو دین تو شروع یہاں سے ہوتا ہے جس نے سفاری کر لی وہ جنت کا حقدار ہو گیا جس نے جزیر سفاری کی کوئی امید ہے کہ جنت میں جائے گا لیکن اس کی صفائی کے لیے اللہ رب العزت سے آخر میں کوئی نظام بنایا لیکن دین صاف کرنے کے لیے آیا فرمایا اللہ رب العزت نے ان نلین کا فروغ جن سپور سدوی اللہ

اصل تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکے اس لیے پیسے لگا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکے فصل ان سے پور رہا اللہ خبر دے رہے ہیں مزید بھی مستقبل کے اندر اس راستے میں مال خرچ کریں گے سمت پور نہیں حسرت حسرت کے ساتھ ندامت کے ساتھ ہاتھ ملیں گے کہ ایک بھی کافر نہیں ہوا اتنا اتنا مال خرچ کیا اتنی دولت خرچ کی اتنا اصلہ برباد کیا ایک بھی مسلمان کافر نہیں ہوا تو کیا فائدہ ہوا متپور حسرتن پھر کافر ندامت کے سوا اور کچھ نہیں پائیں گے یہ سمجھ رگلا نتیجہ جب نکلے گا تو دیکھا نتیجہ جب نکلے گا تو انجام کیا ہوگا کافر مغلوب ہوں گے مسلمان غالب ہوں گے کافر مغلوب ہوں گے مسلمان غالب ہوں گے کافر جہنم میں جائیں گے مسلمان جنت میں جائیں گے کافر اور ہوم کھاتے گے مسلمان بناتے چلیں گے نتیجہ یہی ہوگا ہند تو انہیں ہی حسل کربول میں لبی نہ کبھر ہوں ارا جہن جو کافر ہیں قیامت کتنا کٹھے کر کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے یہ نظام اللہ نے کس لیے کہ قائم کیا ہے یہ نیز اللہ الخبی سمیت پر وہ میں الخبی خبھی سبھا آباد ہوں اللہ چاہتا ہے کہ پریتی اور پارٹی کو الگ الگ کر دے گندگی اور صفائی کو الگ الگ کر دے اچھے اور برے لوگوں کو الگ الگ کر دے تمیز کر دے کون گندا ہے کون پاک ہے کون اچھا ہے کون برا ہے دین اللہ رب العزت نے اس لیے اتارا ہے پہ میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہنا دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں انجام کیا ہونے والا ہے انجام کیا ہونے والا ہے اللہ رب العزت اور رات کے رات کبھی نہیں کسی کو چھوڑے گا آتی بننا کوئی اترا تون لڑا لوگوں کا خیال ہے کہ لا الہ الا اللہ لیا آپ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے نہیں تم اور میں کیا ہوں اللہ عب نے انبیاء کے کو نہیں چھوڑا امبیا کے آم کی آزمائشیں کی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں کی تم میں آزمائش سے کیسے بچ سکتے امت آزمائش سے کیسے بن سکتی ہے امت سیکھ رہی ہے چلا رہی ہے تم سیل آ رہی ہے اس امت کو یاد نہیں ہے کہ اس کے نبی سنجنا اور آخرین پر کتنی آزمائشیں آئی تھی جب آپ پہ آزمائشیں آئی ہیں ہم آزمائش سے کیسے بچ سکتے ہیں

ایسا لینگل سبھی سمجھا یہ ضروری ہے کہ پنیر کو پاک سے الگ کرے گا اللہ کھڑے کو چھوٹے سے الگ کرے گا سچے کو جھوٹے سے الگ کرے گا مومنوں کو رقص سے الگ کر کے رہے گا اس لیے ازماروں سے ادبار سے اہل ایمان کی زندگی کا حصہ ہے ادب سے اہل ایمان کی زندگی کا حصہ ہے اسد سب عالم بڑا سب سے بڑی آدمی لمبیا آئی سندرم سر فلم سر جتنا بھی کوئی اتنا انبیاء کا دعویٰ کرے گا اتنی ہی اس کی زیادہ آزمائش جتنا کوئی زیادہ اجتماع کا دعویٰ کرے گا اتنی ہی اس کی زیادہ آزمائش ہوگی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے دن سے آزمائش شروع ہو گئی جو ہی امت کا اعلان کیا آزمائش کا آغاز ہو گیا اور پھر اس کے بعد کوئی ایسا ہروا نہیں ہے کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جو ندیا رسناط السلام کو دین کی دعوت تبلیغ سے روکنے کا ہو اور کفار مکانے سے آزمایا نہیں اللہ العزت نے زندگی اور توفیق عطا فرمائی اللہ رب العزت نے زندگی اور توفیق عطا فرمائی تو ہم اگلے خطبوں میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے راستے میں مشکلات کا ذکر کریں گے تاکہ میری اور آپ کی گھر بنے میرا اور آپ کا دل مضبوط ہو ہمیں سمجھ آئے تو جس دین کی خاطر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقتیں برداشت کی وہ دین کتنا عظیم ہے اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے کوئی مشکل آ جائے کوئی رکاوٹ آ جائے جیسے امام الانبیاء نے اللہ کے لیے صبر کیا ہمارا بھی فرض ہے ہم بھی اسی طریقے سے اللہ کے لیے صبر کریں بما توفیق اللہ بلّہ علیہ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له <clears throat> ومن يذل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اللهم اللهم اللهم ألف ألف ألف ألف بين بين بين بين قلوبنا قلوبنا قلوبنا قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اسلام دین ہے اور نظام زندگی ہے اس نظام زندگی کا پوری دنیا کے نظاموں سے یہ امتیاز ہے کہ صرف نظام مان لینے سے بات نہیں بنتی صرف قانون مان لینے سے بات نہیں بنتی دنیا بھر کے قانون اسی طرح ہوتے ہیں کوئی آدمی قانون کی خلاف ورزی نہ کرے بلاحر سے مان لے تو بات بن جاتی ہے کوئی گرفتاری نہیں ہوتی لیکن دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو بظاہر ماننے سے بات نہیں بنتی جب تک دل اور دماغ کے اندر رچ بس نہ جائے اور اس سے بھی پہلے اس کو اتارنے والے اس کو بھیجنے والے کی عزت و عظمت اس کی کبریائی کا اعتراف نہ کر لیا جائے اس کے لانے والے کی عظمت کا اعتراف نہ کر لیا جائے اس پر ایمان کو قبول نہ کیا جائے اسی لیے بات کہاں سے شروع ہوئی یا یو الذین امن لا بین اللہ یا یو امن تو تقدموا بین اللہف اللہ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھ کے کوئی بات نہ سمجھا جب تک اللہ کی حضمت اس کا جلال اس کی وحدانیت اس کا اعتراف نہ ہو اس میں پکا یقین نہ ہو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدم احترام آپ کی محبت ساری دنیا سے بڑھ کر پورے خاندان سے بڑھ کر اپنی جان سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنی والدین سے بڑھ کر جب تک دل کے اندر جاگودی نہ ہو اس وقت تک دین قبول نہیں ہوتا ہم دو گروہوں میں بچے ہوئے ہیں ایک گروہ محبت رسول کا شکار ہے ان کو ایک بھی کروا نہیں ہے یہ بھی کافی ہے محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کا اظہار اس کے لیے ناطے بول لینا کسی گا لینا یہ بھی کافی نہیں ہے اتباع کے بغیر بات نہیں بنتی اور دوسرا گروہ اتباع رسول میں اللہ رب العزت کی توحید سے بہت آگے بڑھا ہوا ہے ایک ایک بات تلاش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے امام الانبیاء کی اتباع کر لی جائے لیکن یاد رہے اتباع رسول سے پہلے محبت رسول آتی ہے امام الانبیاء کی محبت آپ کی زندگی کو دیکھنا پرکھنا کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری آپ کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لینا اور کوشش کرنا جس طریقے سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بسر کی اسی طریقے سے ہم زندگی بسر کریں آپ کی محبت دین کی اثاث ہے دین کی بنیاد ہے دین یہیں سے شروع ہوتا ہے اور دین کا اختتام بھی یہیں پر ہوتا ہے اس لیے سیرت رسول پڑھنا سیرت رسول سننا سیرت رسول پر توجہ دینا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر توجہ دینا آپ کے بارے میں جاننا اہم عبادت ہے عبادت کی بنیاد ہے عبادت کی اثاث ہے عبادت کی قبولیت کی شرط امر ہے اللہ رب العزت ہمیں توحید عطا فرمائے جس طریقے سے اور بہت کچھ پڑھتے ہیں اسی طریقے سے سیرت رسول بھی پڑھے سیرت رسول بھی سائیں تاکہ علام الانبیاء کی عظمت آپ کا احترام کرنے بیٹھے تو آپ کی اتباع کا جذبہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے اور اجتباع کی خرید سچی ہو ربنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما پورے ہفتے کے دوران بہت سارے لوگ اپیلیں کرتے ہیں دعا کے لیے کوئی بیماری سے شفا کی دعا کی درخواست کرتا ہے کوئی گھر میں بڑے اتفاقی سے بچنے کی تو دعا کی اپیل کرتا ہے کوئی مالی مشکلات سے نکلنے کی دعا کرتا ہے جمعے کی گھڑیاں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں خطبے کے دوران اللہ رب العزت دعا بہت قبول کرتا ہے اس لیے پوری الحاق کے ساتھ گریا گاری کے ساتھ خوشی اور خوشی کے ساتھ پورے اخلاق کے ساتھ اپنوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی اپنوں کے لیے بھی بیگانوں کے لیے بھی تمام اہل ایمان کے لیے پورے اخلاق کے ساتھ دعا کیا کریں اور بار بار کیا کریں اللہ رب العزت جب چاہے گا جس کی چاہے گا جہاں چاہے گا قبول کر لے گا وہ بادشاہ ہے کسی کا پابند نہیں ہے اور ہم فقیر ہیں فقیر اور گداگر کا کام یہ ہے کہ مالک اور بادشاہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہی رکھیں بادشاہ جب چاہے گا خوش ہو جائے گا جب چاہے گا جو چاہے گا جہاں چاہے گا دے جی دے گا ربرا آتی نا صرف دنیا ہسنتم وفیر آخرت حسنتم وکیلا آزا بنار ربر آتی نا سب دنیا ہسنتم وفیر آخرت حسنتم النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین نسمو الى كذوف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا رب المستدعفين ويا حم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت وصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت لبيك